ہم پست ہو چکے ہیں ہم پستی کے اس گڑے میں گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا محال نظر آ رہا مساجد کے ممبروں میں محراب جہاں اصلے کی مشق اور پریکٹس ہوتی تھی آج وہاں سے جہاد کی دعوت کو بند کر دیا گیا کون نکلے گا جہاد پر کون جائے گا جہاد ہمارا ایک ساتھی جس کو ہم نے اتنا اصلیہ سکھایا اس کی ایک ایک ٹریننگ پہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے صرف اس لیے کہ وہ بہنوں کا تحفظ کرے گا ماؤں کا تحفظ کرے گا وہ جرنیل بن کے کسی کے پاس گیا اس نے کہا فرض کفایا ہے وہ جہاد چھوڑ کے ایک مل کے اندر ملازمت کر رہا <laughs> اپنا گلا کس کے پاس لے کے جائیں دامن فریاد کس کے سامنے پھیلائے ہم منتے کر کر کے لاتے ہیں تیار کرتے ہیں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے کیا ہم مسجد افسا کو آزاد کرائیں